بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الكتاب اقواما یرفا بحاد رواه مسلم چند ہفتوں سے قرآن کریم کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل پر بہت ساری روایات جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں اور واقعتاً قرآن کریم تو کتاب ہی ایسی ہے کہ اس قرآن کے جتنے فضائل مناقب مسائل بیان کیے جائیں بہت کم ہیں حضرات علماء نے مستقل قرآن کریم کے اوپر کتابیں لکھی ہیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے جمال القرآن دو جلدوں میں ہے علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کریم کے شان نزول پر یایت کس موقع پر اتری اور کس بنیاد پر اتری کیا وجہ پیش آئی تھی مستقل کتاب لکھی اسی طرح البرحان فی علوم القرآن علامہ بدر الدین زرکشی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور اس طرح اکابر نے بہت کچھ کام کیا ہے قرآن کریم کی مسائل پر اور قیامت تک انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا چونکہ یہ کتاب ہی زندہ و پائندہ ہے اسی لیے صحیح ہے کہ ایک روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت میں جو متفق آلے ہیں امام مسلم نے اس کو کتاب ایمان میں اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتاب و فضائل القرآن میں نقل کی مامن آئے نبی اللہ مامن علیہ البشر و اوتی وحین او اللہ تبارک و تعالی تعلی و ارجوان اکونا القیامہ و ارجوان اکثر اکثرحم تابعن یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے مجھے بھی معجزات دیے گئے جس پر انسان ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو آجز کر دے یعنی جس سے دنیا میں کبھی وہ کام نہ ہو سکے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط و تسلیم کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ باتوں کو ظاہر کرتا ہے یہ معجزات ہیں ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ایک طرف رکھ دو سائنس کو ایک طرف رکھو میڈیکل فیلڈ کو ایک طرف رکھ دو آج تک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نابینا کو بینا کسی نے نہیں کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا بینا ہو جاتا تھا معجزہ ہے ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ یہ کر کے بتا دو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور میڈیکل فیلڈ کو ایک طرف رکھو کوئی آج تک مردہ کو زندہ نہیں کر سکا مردہ کو زندہ کرنا تو بہت دور کی بات مرنے والے کی روح کو بھی بچا نہ سکے کہ اس کی روح نکل رہی ہے لاؤ اس کو بچا لیں عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کا معجزہ تھا کہ وہ قبر پر جا کر کہتے تھے کمب دن اللہ قبر فتی تھی اور انسان زندہ ہو کر نکلتا تھا معجزہ تھا ساری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی فلسفہ شہر جادوگر سب کو ایک طرف رکھو اور مسئلہ سلاۃ وسلام کا معجزہ کہ لاتھی ہے آسا ہے اور زمین پر ڈالا تو وہ ازدہا بن گیا قیامت تک اس طرح کا معجزہ کوئی پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ خاص ہیں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ کنکریوں سے آواز آئی لیکن میرے نبی کے لیے کنکریوں سے السلام علیکم کی آواز کبھی نہیں سنا کہ جانور نے باتیں کی رتی رتائی بات تو طوطا اور مینا کر لیتے ہیں لیکن وہ رتی رتائی باتیں آپ نے رتایا ہے لیکن مستقل اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا معجزہ ہے میرے آقا کا کہ اونتنی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہے تصور میں نہیں آتا کہ کوئی درخت چل کر آ رہا ہو اور میرے آقا کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہے اور پردے کی ضرورت ہے تو درخت آپ کے پردہ کرنے کے لیے چل کر کے آ رہا ہے یہ معجزات ہے لیکن ان تمام معجزات کا تعلق ان انبیاء کی ذات سے ہیں انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے یہ سارے معجزات بھی ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن میرا ایک معجزہ میرا ایک معجزہ اور وہ معجزہ میرا قرآن میرا کلام اوح اللہ علیہ جو اللہ نے میری طرف وہی کی اور یہ قیامت تک میرا معجزہ زندہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ معجزہ قیامت تک زندہ ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت اس کو دیکھتی بھی رہے گی اور جب اس کو دیکھتی رہے گی تو اس پر ایمان بھی لاتی رہے گی اور جب اس پر ایمان لاتی رہے گی تو وہ انار جو اناقو اکثر ہم تاب یوم القیامہ مجھے امید ہے کہ قیامت میں سب سے بڑی امید سب سے بڑی امت میری ہی ہوگی یعنی جنت میں جانے والی پھر ایک عجیب و غریب بات ہے تمام معجزات کا تعلق جو ہے جو پہلے انبیاء کو دیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ان معجزات کا تعلق رویت سے ہے دیکھنے سے ہے موسا کی لاتھی کا آسا بن جانا دیکھنے سے ہے موسا علیہ السلام کے ہاتھ کا بغل سے نکل کر چمکنا دیکھنے سے ہے نابینا کو بینا کر دینا دیکھنے سے ہے کنکریوں کا سلام کرنا دیکھنے سے ہے ان تمام کا تعلق دیکھنے سے ہے ظاہری ہے اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تعلق عقل سے ہے سمجھنے سے ہے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں بہت ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ جادو ہو بھائی آج کل کتنے لوگ ہیں کہ جو نظر بندی بتاتے ہیں پرندے میں سے پرندہ نکالتے ہیں اور رومال میں سے رومال نکالتے ہیں لیکن یہ سب نظر بندی ہے بہت ممکن ہے کہ موسا کے سانپ کو کوئی جادو کہہ دے اور کہا لوگوں نے بلکہ جادوگر مقابلے میں آئے بہت ممکن ہے کہ کنکریوں کے سلام پر جادو کا اطلاق کر دیا جائے لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تعلق عقل سے ہے جس پر جادو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر عجیب و غریب بات ہے کہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز پر جادو کا اطلاق کر کے کوئی انکار بھی کر دے لیکن عقل سے سمجھے جانے والے قرآن میں انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے قرآن کو سمجھ کر جو ایمان لاتا ہے اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا وہ ایمان اس میں راسک ہو جاتا ہے چونکہ وہ سمجھا ہوا ہے وہ دماغ میں اترا ہوا ہے اس لیے قرآن کریم کا تعلق عقل سے ہے سمجھنے سے ہے اور دوسرے تمام معجزات کا تعلق رویت سے ہے دیکھنے سے ہے تو یہ جو قرآن کریم کا معجزہ اس امت کو دیا گیا بہت ہی عجیب و غریب اور ایک ہے کرامت کرامت کا ظہور اولیاء اللہ سے ہوتا ہے وہ اس ولی کی کرامت ہے اور میرے نبی کا معجزہ ہے وہ ولی کی کرامت ہے اور حضور کا معجزہ ہے اس لیے کہ ولی کے ہاتھوں پر اس چیز کا ظہور اس لیے ہوا کہ اس نے میرے نبی کی اتباع کی علامہ الحسن ابن بطال نے لکھا ہے کہ اگر تمام ولیوں کی کرامتوں کو جمع کیا جائے تو ان سب کرامتوں کا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو میرے آقا کے معجزات اتنے ہیں کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ان ساری کرامتوں کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کر لیے جائیں ایک تو وہ معجزات جو آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے اور ایک قیامت تک کے اولیاء ایک کرام سے ظاہر ہوں گی یہ سب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے اور ایک استدراج ہے استدراج کا معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا حق تعالی شان ہو کبھی کبھی کسی گنہ گار کے ہاتھ پر اس کے مجاہدے کی بنیاد پر اس کی جفاکشی اور محنتوں کی بنیاد پر اس کے ہاتھوں پر کسی چیز کو ظاہر کرواتا ہے لیکن وہ بدباطن ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے وہ کفر پر ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پر اللہ اس لیے ظاہر کرواتا ہے تاکہ وہ کفر میں اور پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے تاکہ اللہ کی پکڑ اس پر سخت ہو اس سے سادھوؤں کے ہاتھوں پر بہت ساری چیزوں کا ظہور ہوتا ہے افسوس کچے ایمان والا مسلمان اس کو بھی کرامت کہہ دیتا ہے لا حول ولا قوت باللہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے یہ استدراج ہے یہ دھیل ہے گنگو میں حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگو ہی نور اللہ مرکز بہت بڑے ہمارے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں مزار ان کا گنگوہ میں ہے شاہ عبد القدس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیادہ جلالی اولیاء اللہ میں سے ہیں اولیاء اللہ میں کسی پر جمال کا غلبہ ہوتا ہے کسی پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے عبد القدس صاحب گنگو ہی رحمت اللہ علیہ پر جلال کا غلبہ تھا حضرت کے وہاں اگر کوئی نماز پرے بغیر آتا تھا اور حضرت کے قلب پر اگر کشف ہوتا تھا تو حضرت وہیں اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے بولتے نہیں تھے مارنا شروع کر دیتے تھے مجمع سمجھ جاتا تھا کہ یہ نماز پڑھ کے نہیں آیا عجیب و غریب شاد القدس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مقاشفات ہے اہل اللہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ مثل آئینے کے کھولتا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض مرتبہ اولیاء خاموش رہتے ہیں بولتے نہیں ہیں ورنہ ان کے قلوب پر باتیں کھلتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ برتن کو کلئی کرو تو پہلے خوب گرماؤ اس کو اور جب خوب گرم ہو جاتا ہے تو ذرا سا کلئی کا پاؤڈر ڈال دو اور یوں گھماؤ تو وہ صاف ہو جاتا ہے اولیاء اللہ تقوی کی بھتی میں اپنے قلب کو خوب گرماتے ہیں اور جب یہ خوب گرم ہو جاتا ہے تو حق تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاؤڈر اس پر ڈال دیتا ہے صاف شفاف قلب ہوتا ہے اس پر مثل آئینے کے ہماری باتیں نظر آتی شاہ عبد القدس صاحب کے زمانے میں ایک سادھو تھا سال میں ایک مرتبہ وہ نکلتا تھا پورے سال وہ مجاہدے میں رہتا تھا یہ بھی بڑے مجاہدے کرتے ہیں مجاہدے میں رہتا تھا سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا اور جب وہ نکلتا تھا تو یوں فضاؤں میں اڑتا تھا اور مجمع دیکھتا تھا اس کو اور کتنے لوگ اس میں علیہ باللہ اللہ محفظنا ایمان چھوڑ جاتے تھے شاد قدوس صاحب رحمت اللہ علی کو کسی نے بتایا کہ حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے اور ایمان کے مسئلے ہیں لوگوں کے حضرت نے فرمایا اب کے نکلے تو مجھے بتانا جب اس کے نکلنے کا دن آیا اور بڑا مجمع جمع ہوا دیکھنے کے لیے اور وہ یوں جب چلنے لگا اوپر تو حضرت نے اپنی چپل نکالی اور فرمایا بسم اللہ بول کر میں تجھے بھیج رہا ہوں جتنا یہ جاوے اس کے اوپر تو جا یہ ان کی کرامت میں ہے اس کی ایک حد تھی وہ کہاں تک جاتا وہ تو ریاضت اور مجاہدہ اپنے دنیا کا تھا وہ ایک حد تک پہنچا حضرت کی چپل تو اللہ کے نام پر چلی تھی وہ جتنے اوپر گیا چپل اس کے اوپر گئی اور سر پر مارتی ہوئی نیچے لائی اور ساری دنیا نے اس معاملے کو دیکھا اور تب لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی یہ شاہ عبد القدس کی کرامت ہے میرے آقا کا معجزہ ہے عبد القدس کے ہاتھ پر اس بات کا ظہور نہ ہوتا اگر وہ میرے نبی کی اتباع نہ فرماتے اسی لیے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی حضرت فرماتے ہیں صدیق کو مقام صداقت نہ ملتی اگر وہ نبی کی اتباع نہ کرتے اور عمر کو مقام فاروقیت نہ ملتی اگر وہ نبی کی اتباع نہ کرتے یہ جو کچھ ملا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی کی وجہ سے امت کو ملا ہے تو بہرحال قرآن جو ہے نا ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے جو رہتی دنیا تک ہے اور جتنے لوگ اس معجزے کو سمجھ کر اس پر ایمان لاتے رہیں گے ساری دنیا کی کاوشیں اور کوششیں ہوگی کہ ان کو ایمان سے ہٹا دیں لیکن ان کا سمجھا ہوا جو ایمان ہوگا وہ ان کے دلوں سے نکلنے والا نہیں ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ووتی تواہین اللہ علیہ وانا ارجو ان اکونا اکثر تاب ان یوم القیامہ اس معجزے عظیمہ کے سلسلے میں اس بڑے معجزے کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یوزا بحاد الکتاب اقوام ان اللہ ان اللہ یرف بحاد الکتاب یا ویزا بھی آخرین اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو عزت دیتا ہے اٹھاتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو اللہ ذلیل بھی کرتا ہے جو اس کتاب کی مانتے ہیں اللہ اس کو عزت دیتا ہے جو اس کتاب کی نہیں مانتے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے قرآن کے ماننے میں عزت ہے قرآن کے نہ ماننے میں ذلتیاں ہیں اس روایت کو اپنے دلوں میں لکھ کر لے جائیں اور راتوں میں اس روایت پر خوب سوچے کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما کر گئے ہیں دیکھو میں تمہیں اس مسلم شریف کی ایک روایت سناؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے اوپر فتنے چلیں گے اللیل المظلم جیسے اندھیری رات ہوتی ہے نا یہ اندھیری رات ابھی شروع ہوئی تو اس کا اندھیرا بیچ میں کتے گا نہیں صبح تک برابر رہے گا فرما اسی طرح جب جب میری امت پر فتنوں کے سلسلے چلیں گے تو بیچ میں کتیں گے نہیں وہ فتنے چلتے ہی رہیں گے چلتے ہی رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے فتنوں کے بعد میں کوئی روایت سنی ہے تو حضرت حضیفہ کھڑے ہو گئے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے اے تو عمر نے فرمایا ان نقل جری ہاں تم تو بہت جری ہو یہ اس لیے فرمایا کہ تم حضور کے رازدار ہو صحیح بات ہے تم کو جتنا پتا ہے اتنا کسی کو نہیں پتا نبی علیہ السلام نے تمہیں بتایا ہے پھر فرمایا حضرت یہ گھر کے فتنے جو ہوا کرتے ہیں تھوڑے بہت جھگڑے جو ہوا کرتے ہیں یہ تو نماز روزہ زکوٰۃ سے معاف ہو جاتے ہیں تو ہم نے فرمایا میں ان فتنوں سے متعلق پوچھنا نہیں چاہتا میں تو ان فتنوں سے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں عودن عودن جو چتائی کی لکڑیوں کی طرح چلیں گے چتائی کی لکڑی ایک کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ایک یعنی فتنے جب چلیں گے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیں گے مسلسل ہوں گے تو حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ ہاں ان فتنوں کو بھی میں جانتا ہوں لیکن ان فتنوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے ان فتنوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے باب مغلق اور وہ دروازہ بند ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کے بعد وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا یفتہ اب یوکسر حضرت حضیفہ نے فرمایا یوکسر توڑا جائے گا فرمایا تب تو پھر توڑا ہوا دروازہ بند نہیں ہو سکتا کھولا ہوا بند ہو سکتا ہے توڑا ہوا بند نہیں ہو سکتا حضرت حذیفہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کو اس دروازے کا پتا تھا فرمایا ہاں بالکل پتا تھا فرمایا کون فرمایا خود عمر مراد ہے اور دروازے کے توتنے سے مطلب حضرت عمر کی شہادت اسی لیے جب تک عمر رہے فتنے دبے رہے اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی فتنوں کا جو دور شروع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے رشتہ داروں کو اعتماد کی بنیاد پر کہ چلو اپنے ہیں صحیح رپورٹ دیں گے صحیح کام کریں گے اس لیے اعتماد کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں کو جگہ جگہ گورنر بنایا لیکن ان لوگوں نے غداری کی قوم سے دھوکے بازیاں کی طرح طرح کے حالات ہوئے جس کے نتیجے میں رعایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشمن بنی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد مستقل جنگ صفین کا مسئلہ اور جنگ جمل کا مسئلہ اور بس اس وقت سے جو فتنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج چودہ سو سال ہو گئے وہ دروازہ فتنوں کا اب بھی کھلا ہوا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فتنوں کے بعد میں یسبح الرجل ہو رج ویم سے کافرن ویم سی منن و ہو کافرن ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہو جائے گا شام مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا مجھے صرف اس جملے کو یہاں بیان کرنا ہے اس لیے جو دوسری روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام غریبا وسیاد و غریبا فتوب للغربا غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی جس کو کوئی جانتا نہ ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ اجنبی ہے میں نہیں پہچانتا ان کو اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے اسلام جب میں جھنڈا لے کر اسلام کا پہلے کھڑا ہوا تو یہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا کوئی اس کو جانتا نہیں تھا اور نہ جاننے ہی کی بنیاد پر لوگوں نے اسلام پر پتھر مارے تھے جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ قومی بھائی اے اللہ تو ان کو ہدایت دے وہ نہیں جانتے اس لیے مار رہے ہیں تو ابتدان اسلام غریب تھا اجنبی تھا کوئی اس کو جانتا نہیں تھا اس لیے پتھر مار رہے تھے اللہ کے نبی فرماتے وسیاد و غریبا اور ایک دور آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا اجنبی ہونے کا مطلب لوگ اسلام سے غیر مانوس ہو جائیں گے میرے بھائیوں اللہ کے حبیب کی پیشین گوئی کا دور شروع ہو گیا کہ اس وقت پھر اسلام لوگوں کے لیے غیر مانوس اور اجنبی بن چکا ہے جس کے نتیجے میں لوگ آج اسلام پر پتھر مار رہے کہہ رہے ہیں یہ کیا قانون ہے اسلام کا یہ کیا قانون ہے اسلام کا اسلام کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا اسلام کا یہ لا سمجھ میں نہیں آتا اسلام کا یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا مغرب کا ظلم سمجھ میں آتا ہے لیکن اسلام کا فلسفہ اور اسلام کا لا اور اسلام کا قانون سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ اسلام کو اب اجنبی سمجھ رہے ہیں اور اسلام کو اجنبی سمجھ کر جہاں اسلام پر پتھر مار رہے ہیں وہاں اسلام کے ماننے والوں پر بھی پتھر مار رہے ہیں اگر اس وقت میں بہت مختصر صرف اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ سمجھیں تو دنیا کے حالات کو اس وقت دیکھ لیں اور اس وقت اسلام کا پوزیشن دیکھ لیں آپ کو ہو بہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل ہمارے سامنے کھلی ایک کتاب کی طرح نظر آ رہی ہے پرایوں نے تو اسلام کو اجنبی سمجھا ہی ہے لیکن اسلام کے ماننے والوں نے بھی اب اسلام کو اجنبی سمجھنا شروع کیا اس کو اجنبی سمجھنا قربان جائیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بڑی عجیب و غریب مثال دی اسلام کی اور ایمان کی مثال اللہ کے نبی نے سانپ سے دی المان و المدینہ کما تارز الحیت اللہ جہ رہا ہائی میرا نبی جب بولتا ہے بات کو وہ, وہ, وہ وہاں سے لے کر بول رہا ہے فرمایا اجنبیت کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا سے آہستہ آہستہ اسلام ختم ہو جائے گا ایک روایت کے مطابق صرف مدینہ میں اسلام اخیر میں رہ جائے گا اور ایک روایت کے مطابق مابین الحرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں اسلام رہ جائے گا جیسے نبی علیہ السلام فرماتے جیسے سانپ ساری دنیا میں گھومتا ہے لیکن گھوم کر اخیر میں اپنے بل میں چلا جاتا ہے اسی طرح اسلام ساری دنیا میں پھیلا پھر اخیر میں اجنبی سا بن کر کے حرمین کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے گا بالکل اخیر کے اندر علامہ ابی وسطانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہے انہوں نے اس حدیث شرح میں ایک کتاب مسلم شریف کی شرح میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اکمال المعلم اس میں اس پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کیسے بول رہا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے ایمان جیسے عظیم الشان چیز کی مثال سانپ سے کیوں دی سانپ تو بالکل ہمارے وہاں منحوس جانور سمجھا جاتا ہے منحوس چیز سمجھی جاتی ہے اور ایمان تو عظمت والی چیز ہے ایمان کو سانپ سے تشبیح کیوں دی علامہ ابی وسطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ سانپ کو اجنبی سمجھ کر اس پر پتھر مارتے ہیں اسی طرح میرے ایمان کو بھی اجنبی سمجھ کر لوگ پتھر ماریں گے اس میں یہ یہ سمجھانا مقصود ہے اس لیے حضرت نے سانپ سے مثال دی اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جیسے سانپ کے زہر کو لوگ برا جانتے ہیں اسی طرح میرے ایمان کے اپنانے کو بھی لوگ برا سمجھیں گے میری امت پر ایک دور آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ہمارا سمجھنا صحیح ہو کہ پیغمبر کی یہ پیشین گوئی کا دور شروع ہو چکا ہے جہاں لوگ ایمان کے اتارنے کو اسلام کے اتارنے کو دولت کی محبت میں ایسے فریبتا اور پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں کہ ایمان کے اتارنے کو اپنے اندر ایک ایک منحوس سمجھ رہے ہیں کہ میں ایمانی مسائل کو کیوں اتاروں میں اسلامی مسائل کو کیوں اتاروں میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا پر اور اس زندگی پر ہم ناز ہی نہیں کر سکتے ہیں جس زندگی کی شام ہونے والی ہے اس پر ناز نہیں کیا جا سکتا اور جس کی رات ہونے والی ہے اس دن پر کبھی بھی ہم ہم جو ہے فخر نہیں کر سکتے ہیں اور جس پر موت تاری ہونے والی ہے اس حیات پر کبھی بھی ہم فخر نہیں کر سکتے اور جس پر بیماریاں آنے والی ہے اس صحت پر کبھی بھی ہم فخر نہیں کر سکتے اور جس پر دھلنا آنے والا ہے اس جوانی پر ہم کبھی بھی فخر نہیں کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے اسی پر فخر کر کے ایمان اور اسلام کو اپنے اندر اترنے نہیں دیا فرمایا اگر تم نہیں اتارو گے ایمان اور اسلام کو تو پھر اللہ اسی قرآن کے نہ ماننے پر تمہیں ذلیل کرے گا آج یہی حال ہمارا ہو رہا ہے آج یہی حال دنیا میں ہمارا ہو رہا ہے دیکھو یہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی اشاعت اسلام کی اشاعت مجھے ایک بات یاد آئی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا صرف لوگوں نے ان کو بادشاہ سمجھا وہ صرف بادشاہ نہیں ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہے وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی اور ایک دو جلدوں میں نہیں پچاس پچاس جلدوں میں ہم صرف ان کو بادشاہ سمجھتے ان کو ایک روایت کے بعد میں اشکال تھا شبہ تھا ان العلماء ہم ست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کو شبہ یہ تھا کہ علماء کو اللہ کے نبی نے اپنے وارث قرار دیے حالانکہ ہم مقام بادشاہت پر بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں وہ تو عالم بھی نہیں کرتا وہ تو اپنا ہی پیٹ پالنے میں پڑا ہوا ہے وہ قوم کی خدمت کیا کرے گا ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں ہم تو لاکھوں کو کھلا رہے ہیں ہم لاکھوں بیواؤں کو مدد کر رہے ہیں ہم لاکھوں مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں ہم رفاع عام قائم کیے ہوئے بادشاہ ہے ہم جو لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں ہم نے امر معروف کے شعبے قائم کیے ہیں ہم نے نہیں یعنی منکر کے شعبے قائم کیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو علماء سے بھی زیادہ ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کام میں اگر کوئی وارث ہو سکتا ہے انبیاء کے کام میں اگر کوئی وارث بن سکتا ہے یعنی ہمارا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو علماء حضرت کو کھلجان تھا تھوڑا سا محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کو کہ کیا یہ حدیث صحیح ہوگی اور بھائی کھلجان اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے جاہل کو کیا خدشان ہوگا کھلجان تو اشکال تو اسی کو ہوگا جس کے پاس علم ہو بھلے ہوتا ہے علم تھا ان کے پاس اور وقت یہ سوچتے رہتے تھے ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کیا یہ حدیث صحیح یا غلط اس لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بادشاہ وقت جو کر رہا ہے رفاع عام کا وہ علماء نہیں کر پاتے پھر ان کو وارث انبیاء کیوں قرار دیا ایک دوسرا خدشہ محمود غزنوی کو یہ تھا کہ محمود نے کسی سے یوں سن لیا تھا کہ تو تیرے باپ سبک تگین کا بیٹا نہیں ہے اصل میں تیرے باپ نے کوئی باندھی خریدی تھی اور اس باندھی سے کوئی لڑکا تھا اس لڑکے کو سبکتگین نے دتک لیا تھا تو تو حقیقی بیتا نہیں ہے تو دل میں ہمیشہ یہ پریشانی تھی کہ کیا سبکتگین میرے باپ نہیں ہے اور تیسری ایک تمنا تھی میں آپ کو قرآن کریم پر کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اس واقعے کو یہاں چھیرا ہے تیسری تمنا یہ تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مرنے سے پہلے میرے کان میں یہ کہہ دیا جائے کہ محمود تو جنتی ہے مرنے سے پہلے اب بڑی عجیب تمنا ہے یہ کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ میں جنتی جس آدمی کو جس کی دھن ہوتی ہے وہ اسی میں پڑا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے جیسے تم کاروبار والے ہو تو ہر وقت کاروبار کا چکر دماغ میں چلتا رہتا ہے دکان کیسے آگے بڑھے ترقی کیسے ہو ایک کی دو کیسے ہو جائیں تو جس کی دھن ہوتی ہے نا وہ اسی میں چکر کاٹتا رہتا ہے ایک مرتبہ محمود غزنوی نکلے ہیں رات میں تفریح کے لیے کچھ کام کے لیے تو ایک جگہ ایک آدمی کباب بیچ رہا تھا توا اس کا چالو تھا نیچے سے چولہا جل رہا تھا اور وہاں دور ایک طالب علم ایک کتاب لے کر کے وہ زمانہ لائٹوں کا نہیں تھا ایک طالب علم یوں کتاب دیکھ رہا ہے جب طوی کے نیچے آگ جوش مارتی ہے تو وہ کتاب کھول کر فوراً یوں دیکھتا ہے اور جب وہ آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر وہ کتاب بند کرتا ہے بار بار اس طرح کر رہا ہے بار بار وہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ اجالے میں اپنی کتاب کو حل کر رہا ہے اور محمود برابر اس طالب علم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہے اس کو کتنی دھن لگی ہوئی ہے علم دین کی کہ وہ یہاں اچھا اور وہ قریب اس لیے نہیں آ سکتا کہ شاید وہ کباب بیچنے والا یوں کہہ دے کہ جب خریدتے نہیں ہو تو اتنے قریب کیوں کھڑے ہو تو وہ دور گھرے گھرے کتاب دیکھ رہے ہیں بہت دیر تک محمود دیکھتا رہا اس کے بعد وہ تو مشال لے کر چلتے تھے نا اس وقت مشال کا منع ایک مخصوص قسم کی لائٹ ہوتی تھی فانس کی طرح لیکن وہ شاہی ہوتی تھی تو وہ جو خادم مشعل لے کر چل رہا تھا مشعل شاہی تو محمود نے یوں کہا اپنے اس خادم سے کہ یہ مشعل شاہی جو ہیں وہ اس طالب علم کو دے دو اس مولی صاحب کو دے دو اور ان کو کہو کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کے اجالے میں بھرو تو اس طالب علم کو لے جا کر دیا اور کہاں بادشاہ سلامت نے یہ آپ کو دیا ہے اور کہا کہ اور خادم جو ہیں وہ پہلے ہچکچایا کہ تو مشال سائی ہے وہ غریب سا لڑکا ہے وہ غریب سا عالم ہے بولا اس کو کیسے دیں لیکن بادشاہ کا حکم تھا بہرحال اطاعت ضروری تھی اس کو جا کر کے دیا وہ خوش ہوا طالب علم وہ عالم خوش ہوا اور اس مشال کو لے کر کے چلا گیا کہ چلو رات میں میں اس سے دیکھ کر کے پڑھوں گا ادھر محمود واپس ہوا رات میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت نے ارشاد فرمایا اے سبک تگین کے بیٹے اے سبک تگین کے بیٹے تو نے جو میرے نائب اور میرے وارث کی مدد کی اس کے بدلے میں اللہ نے تیری مغفرت کر کے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا تینوں خلجانوں کو ایک ہی خواب میں حل کر دیا سبک تگین کا بیٹا کہہ کر بتا دیا کہ تو سبک تگین کا بیٹا ہے تو واقعتاً وہ تیرا باپ ہے اور اس طالب علم کو جو میرا وارث ہے کہہ کر بتا دیا کہ یہ وہ علم ہے جس کی دھن کی بنیاد پر میں نے اپنا نائب ان کو بنایا ہے اور اس عمل کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو کر کے تجھے جنت میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت بھی کان میں سن آ گئی محمود غزنوی فرماتے ہیں اس خواب کے بعد اسی روایت کو پڑھا ہے تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے محمود غزنوی نے فرمایا ان اللہ تبارک تعالی یرفع بحاد القتاب اقواما ویعزع بحال آخرین اللہ اس قرآن کے ماننے پر اٹھاتا ہے اور قرآن کے نہ ماننے پر ذلیل کرتا ہے بادشاہوں کی عزت بھی اسی قرآن کی بنیاد پر امیروں کی عزت بھی اسی قرآن کی بنیاد پر غریبوں کی عزت بھی اسی قرآن کی بنیاد پر دنیا داروں کی عزت بھی اسی قرآن کی بنیاد پر علماء کی عزت بھی اسی قرآن کی بنیاد پر دنیا کا کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت وہ اس قرآن کو مانے گا اللہ اس کو اٹھائے گا اور جو اس قرآن کو نہیں مانے گا وہ ذلیل و خار ہوگا یہ ایک سیدھی سیدھی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی امت کو اللہ نے سنوا دی اور فرمائند اللہ یرفع بحاد القتاب اقوامن آخرین پھر اس کے بعد کچھ روایتیں فضائل کی لا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اس چیز کو پڑھنے سے یہ ثواب کیوں اور اور اس چیز کو پڑھنے سے یہ حفاظت ہوگی جہاں قرآن روحانی معالج ہے وہاں جسمانی معالج بھی ہے صرف روح کی ہمارا علاج نہیں کرتا بلکہ قرآن جسمانی علاج بھی ہمارا کرتا ہے وہ ہماری بودی کی حفاظت بھی کرتا ہے ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے ہماری جان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ روایتوں میں ارشاد فرمایا ہے مثلا حضرت نبی علیہ السلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان رات میں سونے سے جو انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دعایت امن انزل الیہ من ربہ اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها ان دونوں کو جو رات میں پل لے گا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رات بھر اس کی حفاظت کروائے گا ایک روایت بخاری شریف کے حوالے سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ارشاد فرمایا کہ بیت المال کا کچھ مال تھا غلہ وغیرہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں وہاں پر مقرر فرمایا بطور دربان کے بطور نگرانی کے اور فرمایا کہ تم جو ہے اس کی حفاظت کرو اس کی دیکھ بھال کرو اب حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور اسی درمیان رات میں کوئی آدمی آیا اور اناج اور گلہ جو ہے وہ بھرنے لگا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہنے لگا میں غریب ہوں میرے بچے بھوکے ہیں مجھے معاف کر دے چھوڑ دے میں آئندہ نہیں آؤں گا صحیح ترین روایت ابو ہریرا کو رحم آ گیا چھوڑ دیا رات میں جب حضور کی خدمت میں صبح کو ابو ہریرا پہنچے تو حضرت نے فرمایا ابو ہریرا وہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا فرمایا حضرت آپ کو پتا فرمایا اللہ نے مجھے بتایا فرمایا یا رسول اللہ اس نے منت سماجت کی مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا فرمایا وہ آج بھی آئے گا دوسرے دن رات میں پھر آیا پھر بھرنے لگا پھر حضرت نے پکڑا پھر وہی منت سماجت پھر ابو ہریرا نے چھوڑ دیا حضرت نے پھر فرمایا ابو ہریرا تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا فرمایا حضرت منت سماجت کی رحم آیا چھوڑ دیا تیسرے دن حضرت نے فرمایا پھر آئے گا تیسرے دن پھر آیا اب بھرنے لگا فرمایا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا آج میں ضرور تجھے لے جاؤں گا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایک آیت بتاؤں قرآن کی اگر تو وہ پل لے گا تو حق تعالی تیری حفاظت کرے گا تیرے مال کی تیری حفاظت کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے فرمایا اچھا تو آیت بتا دے تو میں تجھے چھوڑ دوں تو فرمایا آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری نے اس روایت کو خود بیان فرمایا ہے فرمایا آیت القرسی اگر تو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ چوروں سے دکیتوں سے تمہاری حفاظت کر لے گا شیاطین سے جناتوں سے اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا حضرت ابو حریرہ نے شرط پر چھوڑ دیا اس کو صبح کو حضرت نے فرمایا کیا ہوا چور کا فرمایا حضرت اس نے مجھے یہ بتایا تو میں نے اس پر چھوڑ دیا حضرت نے فرمایا وہ جوتا ہے لیکن بتائی ہوئی بات سچی ہے یعنی واقعتاً آیت الکرسی کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے اس روایت میں آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھی حضرت نے فرمایا بتاؤ قرآن میں کون سی آیت وہ ہیں کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں صحابی نے فوراً فرمایا آیت الکرسی حضرت نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا فرمایا اللہ تیرے علم میں برکت دیں تو سمجھ گیا اس بات کو معوضتین کے باب میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیہین کے حوالے سے اتنی ساری روایات نقل فرمائی ہے ایا عجیز و آحد حکم ایا پھر قرآن سورہ اخلاص کے بعد میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے کہ ایک تہائی قرآن پڑھ لے ایک ترتیاؤں اور تین مرتبہ اس سورت کو پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جائے تم عاجز ہو اس سے تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سورت فرمایا سورت الاخلاص قل ہو اللہ و تین مرتبہ پڑھنے سے حق تعالی ایک قرآن کا ثواب دیں گے اب ایک بہت بڑا سوال ہو گیا کہ پھر تو بڑے مزے آ گئے کہ پورا قرآن نہ پڑھیں تین مرتبہ کلو اللہ ہی پڑھ لیا کریں گے تو قرآن کو بند کر کے رکھ دیں گے آخر اس کا مطلب کیا ہے اور ایسا مسئلہ ہے بھی ایک صاحب کو رمضان میں کسی نے چالیس قرآن پڑھنے کے لیے چالیس ہزار روپے دیے بڑا عجیب واقعہ ہے چالیس ہزار روپے دیے کہ بھائی ہمارے چالیس قرآن پڑھ کے ہمارے مرحومین کو بخش دینا تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک دن میں چالیس قرآن پڑھ لیے میں نے کہا اس دنیا میں اس زمانے میں بھی کوئی اتنا بڑا ولی ہوگا کہ اس کی کرامت ظاہر ہو کہ ایک دن میں چالیس قرآن میں نے کہا کیسے آپ نے پڑھ لیے پر میں تین کل ولہ ایک قرآن تین کل ولہ ایک قرآن تو چالیس قرآن ہو گئے میں نے کہا عجیب و غریب ہیں آپ بھی اس صاحب نے تو آپ کو یوں کہا ہے کہ چالیس قرآن پڑھنے ہیں تو کیا سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے سے قرآن تو قرآن کو طاق میں رکھ دیں گے نہیں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ سورہ اخلاص میں ایک ہی مضمون ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم تین مضامین پر مشتمل ہے اللہ کی وحدانیت احکام اور واقعات و قصص تین مضمون اب ان تین مضمونوں میں سے ہم نے تو ایک ہی مضمون پڑا سورہ اخلاص میں اور اسی ایک مضمون کو ریپیٹ کیا یعنی اللہ کی صفت کو تین مرتبہ پڑا تو دوسرے جو دو مضامین ہیں احکام اور قصص اور واقعات وہ تو ہم نے پڑھے نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ برکتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ورنہ حقیقت میں جو قرآن پڑتا ہے پورا اس کا ثواب کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یک راؤل قرآن وتا ہوں جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کی زبان میں حقلا پن ہے لکنت ہے تا تا فا فا جلدی پڑھ نہیں پاتا لیکن لکنت کی بنیاد پر بھی وہ کسی طرح قرآن کریم کو پڑھتا جاتا ہے لہو اجران اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو دبل ثواب عطا فرمائیں گے ایک ثواب اس کے قرآن پڑھنے کا اور ایک ثواب اس کے تکلیف اٹھانے کا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو آتا تو پورا قرآن پڑھنے کا تو بھائی کچھ اور ہی مزہ ہے اس کا تو کچھ اور ہی ثواب ہے کہیں آپ اس اس حدیث شریف کو سن کر کہ بس کل سے قرآن شریف بالا طاق رکھ دیں اور تین تین مرتبہ کلو اللہ شریف لے کر کے بیٹھ جائے نہیں یہ ایک فضیلت کی چیز ہے پڑھنا چاہیے اس کو بھی لیکن اپنی جگہ پر قرآن کو بھی مکمل پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اس سے پہلے ہفتے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ آکراؤ علی فلام میم حرفن بل علیف ان حرفن و لام ان حرفن و میم ان حرفن میں نہیں کہتا ہوں کہ علی فلام میم پورا ایک حرف ہے بلکہ علی فلام میم تین حرف ہے جو علی فلام میم پڑے گا اللہ اس کو تیس نے کی عطا فرمائیں گے دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قال الم انزلت هذه لم مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فرمایا میرے اوپر دو صورتیں اللہ نے ایسی اتاری کہ اس جیسی صورت کبھی نہیں اتاری اور پھر ان دونوں صورتوں کو بتایا بلکہ <clears throat> ان دونوں صورتوں کے بعد میں تو بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا یہاں تک نقل کر دیا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تو معوضتین دعا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی طرف بھی اس کی نسبت ہو گئی وہ ورماتے یہ تو دعا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے ناس اور فلک لیکن حضرات صحابہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو اتنی پڑھتے تھے اتنی پڑھتے تھے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے اور یہ دونوں صورتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں کو صبح تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے گا اللہ رات تک اس کی حفاظت فرمائیں گے اور جو رات میں پڑھ کر کے سو جائے گا بدن پر ہاتھ پھیل لے گا صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے میں مرض الوفات کی ایک روایت سناؤں حضرت کا روزانہ کا معمول تھا صبح یہ معوضتین پڑھتے تھے اور بدن پر یوں کر کے دم کر لیتے تھے رات پڑھتے تھے اور یوں دم کر لیتے تھے مرض الوفات میں حضرت کا آخری دن ہے پیر کا آخری دن اور حضرت سے پڑھا نہیں جا رہا ہے ذوف کمزوری اتنی ہے کہ حضرت سے پڑھا نہیں جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے یہ موت سے پہلے پہلے کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین سہاری و نہاری میرے سینے مبارک پر تھے حضرت مجھ سے پست لگا کر کے میرے پیٹ سے یہاں تشریف فرما تھے سوئے ہوئے تھے اور وہ آخری آخری حالات چل رہے تھے اور حضرت فرما رہے تھے یا عائشہ ان للموت موت سکرات عائشہ موت کی بڑی سختی ہے موت کی سختی ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ پانی منگوایا اور پانی منگوا کر حضرت نے یوں اپنے چہرے پر رکھا اور فرمایا عائشہ ان للموت سکرا موت کی سختی ہے اس موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سورہ ناس اور فلک پڑھی چونکہ حضرت سے تو پڑھا نہیں جا رہا تھا تو میں نے پڑھی اور میں نے پڑھ کر حضرت کا ہاتھ لیا اس لیے کہ آپ کا ہاتھ افضل ہے تو پڑھا تو میں نے اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا البتہ ہاتھ آپ کا لیا میں نے اور اس پر میں نے دم کیا پڑھ کر اور پھر حضرت کے ہاتھ کو حضرت کے بدن کے اوپر پھیر دیا حضرت عائشہ فرماتی ہے اس لیے کہ میرے نبی کا دائمی عمل یہ تھا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے بھی شفا دیتے ہیں بشرطے کہ ہم اس عمل کو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کرنے والے بنے ہمارے حضرت مدینہ شریف میں درس دے رہے تھے بخاری شریف کا اور مدینہ یونیورسٹی کے علماء اور بہت سارے لوگ تھے اس درس میں وہ روایت آئی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی جس میں شیطان نے یوں کہا تھا وہ چور ابلیس ہی تھا حضرت نے بتایا تھا کہ وہ چور جو ہے وہ شیطان ہے اور تجھے جو بتا گیا وہ بالکل سچی بات ہے تو جب یہ روایت پر پہنچے بخاری شریف میں تو ایک عربی طالب علم نے جو بڑا ذہین بڑا ذکی اس نے سوال کیا فرمایا حضرت جب بات اتنی سچی ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے تو ہم اس وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو حفاظت کیوں نہیں ہوتی سوال بڑا معقول تھا ان کا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے سبق میں حضرت عربی میں درس پڑھا رہے تھے حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہماری نیتیں جھوٹی ہیں اس لیے کہ قرآن کو جس محبت اور شغف اور پیار سے اور جس خلوص نیت سے اللہ پر اعتماد کامل رکھ کر پڑھنا چاہیے اس اعتماد کامل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے اس لیے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے نبی کا کلام جوتا نہیں ہو سکتا وہ تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا کلام تو بالکل سو فیصد سچا ہے البتہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو یہ قرآن کریم کے فضائل ہے مناقب ہے جیسے ایک روایت میں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور کی ابتدائی دس آیتوں کو محفوظ کر لے گا حافظ ہو جائے گا اور اس کو پڑھے گا اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا اور دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے جو بڑے بڑے کے ایمان کو لوٹ لے گا اور وہ اسی امت کے اخیر میں آنے والا ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو درایا تھا لیکن اس کا ظہور اس امت میں ہوگا اور اس پر ہمارے حضرت نے ایک بات فرمائی وہ بھی سنا دوں کہ جب آقا کا فرمان یہ ہے کہ سورہ کہب کی شروع کی دس آیتوں کو محفوظ کر لو اور اس کو پڑھو تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے فرمایا اگر روزانہ اس کو پڑھتے رہو گے تو جب بڑے دجال سے حفاظت ہوتی ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے دجال جن کے فتنے اس وقت کھڑے ہیں یقیناً اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما لیں گے روزانہ ان دس آیتوں کو پڑھا جائے مجھے ان فتنوں پر ایک بات وہ روایت پر یاد آئی تھی لیکن ذہن سے نکل گئے پھر مجھے ان فتنوں پر یاد آ گئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنے چلیں گے صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر اس روایت کے ذیل میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فت الملہم جو مسلم شریف کی شرح ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ یہ فتنے سے مراد کیا ہے کون سے فتنے ایسے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے فتنے دجال کے اور فلاں کے اور فلاں کے آنے والے فرمایا نہیں وہ نہیں یہ بازار کا جھوٹ یہ دھوکہ یہ فریب یہ پیسوں کا کھا جانا یہی وہ سارے فتنے ہیں کہ ان فتنوں میں پڑھ کر انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا جھوتی قسم کھائے گا پیسے ہڑپ کر لے گا اور حلال سمجھے گا کہ میرے لیے جائز ہے اس کے پیسے کھا جانا سود کھائے گا اور حلال سمجھے گا سود کھائے گا اور کہے گا جائز ہے ہمارے لیے سود کھائے گا اور حلال سمجھے گا حرام کے پیسے کھائے گا اور حلال سمجھے گا کسی کو مارے گا اور اس کو حلال سمجھے گا اور شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے یہ ہیں مراد یہ سارے فتنے ہیں فرمایا اس کی داری بھی ہوگی ٹوپی بھی رہے گی اس کا کرتا پجامہ بھی رہے گا اس کا حلیہ بھی رہے گا نام بھی وہی رہے گا محمد اور قاسم لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوگا یہ نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ شام کو مومن صبح کو کافر اور صبح کو مومن شام کو کافر یہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس روایت کو حل فرمایا واقع ہمارے دل کی گروہوں کو کھول دیا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عدیم الشان کتاب کی تعظیم کی تقریم کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صرف تعظیم نہیں اس کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قرآن تقاضوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی برکت سے ہمیں جو اور ایک قرآن ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی اس قرآن عظیم کی بھی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ دونوں قرآن کی ہم نے اتباع کر لی تو خدا پاک کی قسم اللہ ذلتیوں کے کانتوں میں عزت دے دے گا اور اگر ہم نے ان دونوں قرآن کی اتباع نہیں کی تو یاد رکھیں عرش پر بیٹھے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کے اللہ نیچے گرا دے گا جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے نا تو کانتوں کی بار سے اٹھا کر عزت دیتا ہے اور جب اللہ ذلت دینے پر آتا ہے تو بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوئے کو اللہ جوتوں کا ہار پہنوا دیتا ہے پھانسی کے فندوں پر لٹکوا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ سب کچھ اسی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی حضرت مولانا ہمارے بہت بڑے اسکالر آپ نے بار بار نام سنا ہوگا حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم بہت بڑے اسکالر ہے اسلام کے بہت بڑے اس وقت کے فلاسفر ہیں اور فقاہ پر اور حدیث پر ان کی جو ایک نظر ہے پوری دنیا میں گھومتے ہیں حالات ان کے سامنے ہیں تو حضرت مولانا ابھی گردے کے مرض میں بہت شدید بیمار تھے اور ابھی حضرت کا آپریشن ہوا ہے تو دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے اہل علم کا زندہ رہنا یہ دنیا میں علم کا باقی رہنا تو ہے ہی لیکن اہل علم جب اہل تقوا بھی ہو تو اہل تقوا کے زندہ رہنے کی بنیاد پر اللہ فتنوں کو بھی دباتا ہے اور جب اہل تقوا ختم ہو جاتے ہیں تو فتنے ابھر ابھر کر آتے ہیں اور فتنے رونما ہوتے ہیں اور جتنے لوگ ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے عافیت عطا فرمائے در شریف پلی جی اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا شفیانہ وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وصحبہ اجمعین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ جلی کفی ظاہری باطن صغائر قبائر کو معاف فرما اللہ ہمیں آپ سے محبت نصیب فرما اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت عطا فرما آپ کے قرآن کے اتباع کی توفیق عطا فرما تلاوت کا ذوق نصیب فرما تلاوت کا شوق عطا فرما اللہ نمازوں میں لذت عطا فرما آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما اللہ آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما اللہ آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما اللہ آپ سے تعلق نصیب فرما اللہ ہمارے قلوب کو مجلا فرما مصفہ فرما صاف فرما دے اللہ آپ کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرسار فرما دے مالا مال فرما دے اللہ غیروں کی محبت کو نکال کر آپ کی اور آپ کے حبیب کی سچی اور پکی محبت ہم سب کے دلوں میں بھر دے اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کی تمناؤں کو پوری فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما بھوکوں کو کھانا نصیب فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما اے اللہ جو بے روزی روزگار ہے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما اے اللہ جو بے کاروبار ہے ان کے کاروبار عطا فرما جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما رحمت عطا فرما نظر بد اور نظر عداوت اور دشمنوں کی نگاہوں سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دل اجر چکے ہیں اے اللہ ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمارے مکان میں اگر ایک بلب فیوز ہو جاتا ہے تو ہم فوراً لگا دیتے ہیں لیکن ہمارا قلب آپ کے نور سے اللہ بالکل نور نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو چکا ہے لیکن ہمیں اپنے قلوب کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنے قلوب میں تیری محبت کا اجالا کرنے کی توفیق عطا فرما اتباع کا ذوق عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی وصحبہ اجمعین یا اللہ